سید نابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پانچ اوقیوں سے کم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں پانچ اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں اور پانچ وسط سے کم کھجور پر کوئی زکوٰۃ نہیں نمبر تینتیس سو بیاسی مسند احمد